خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملک کے بڑے بڑے جلسوں میں اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت کرنے والی عظیم شخصیت ہے ضلع مظفر نگر ایک بہت بڑے ادرے کے نازیم آما اللہ کی مرضی کسی کو آپ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے سعودیہ عربیہ میں اس سے پہلے دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے مفتی اعظم نابینا ہوتے تھے سعودی کے مفتی اعظم دو مرتبہ نابینا ہوئے ملک کا سب سے اونچا پوسٹ لوگ سوالات کرتے تھے اور وہ زبانی جواب دیتے تھے اور ڈائریکٹ سعودیہ کے ریڈیو پر وہ نشر ہوتا تھا اور ٹی وی پر وہ سوال جواب نشر ہوتے تھے مصر کا بہت بڑا ماہر تعلق بہت بڑا ماہر تعلیم ڈاکٹر تاہا حسین ناپید تھا اللہ کی عجیب شان ہے قاری احسان محسن صاحب اس وقت پڑھتے ہیں تو جنہوں نے سنا ہوتا ہے میرے پاس ہے آپ کے پروگرام میں قاری احسان محسن صاحب کا نام ہے کیا وہ واقع ہے میں نے کہا بھائی آپ تو رہے آپ آدھا گھنٹہ رکیے وہ آدھا گھنٹہ میں نے نے پھر فون کیا مولانا عبداللہ صاحب کو انہوں کہا بالکل وہ آ چکے ہیں اور چند گھنٹوں پہنچ رہے ہیں میں درخواست کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ تاریخ احسان محسن صاحب سے وقت کی کوئی تنگی نہیں ہے ایک مرتبہ آپ موضوع کی مناسبت سے مجمعے کو گرمائیے پھر انشاءاللہ شاء اللہ سلسلہ شروع ہوگا میں وہاں لگا دیجیے ایک منظر والی تعالیٰ پیش خدمت کر رہا ہوں کہ دان پھر جیسا حکم ہوگا تعمیر ہوگی ان شاء اللہ یہ لگن ہے تیرا نام هاد اصلاح بھی کرتا ہے تعلیم و تعلم بھی کرتا ہے اور جو تربیت اور عملی نظام کو بھی چلاتا ہے وہ سب کچھ مدارس کا فیض ہے جب آپ بہت توجہ سے غور کریں گے تو خوب صاف یہ بات روشن نظر آئے گی آپ کو تو آئیے یہاں ساحد حضرات تشریف فرما ہیں ہمارے مولانا عبد الطیف صاحب اور دوسرے لوگ اور آنے والے حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامد الحو اور دوسرے ان کے کار اور یہاں کی بہت سارے علماء دین کسی کو بھی اس سے مفر نہیں ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کے فکر مند ہے تو میں نے دعا کی ہے یہی سوچ ہو یہی فکر ہو میرے پہ تیرا ہی ذکر ہو شب روز ہو یہی جستجو تو جستجو کا پھیلائے دیکھتے ہیں آئیے سب میرے ساتھ چلیں بولیں اور اس حال کو جو ہے ایک خان خائی حال بنا دیں کچھ دیر کے لیے تاکہ فیضان کا رنگ بھی میں بمبے میں پڑھ رہا ہوں یہ جی، میں سوچ رہا ہوں ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں لا دوستوں یہی تو مسلمان کا سرمایہ ہے اسے چھوڑ دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے یہی تو ہے آسرا تو بولیے سب لا الہ Adapting مجد قریب نعت پاک میں ملازہ فرما لیں اور وہ بھی اسی صنف کی ہے اور خیال رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر دس دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور کسی بھی دینی مجلس میں شرکت کا یہی ایک عنوان ہوتا ہے اسی لیے مسلم شرکت کرتا ہے کہ میرے دامن میں رحمتوں کا خزینہ آ جائے جو بے نور دامن ہے یہ منور ہو جائے تو آئیے اسے روشن کر میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر کے اس میں کوئی خاموش نہ رہے اور نہ بدبختی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق خود جبری رحمی بدلا فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو آپ کا نام نامی ذکر مبارک سنے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں علماء کرام سے اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں لیکن میں تو اتنا بتاؤں گا کہ آپ میرا تعاون کریں کہ سرور کی سرکار عالم بولو بمبئی والوں کیا ساتی کا سر شافی شافم ص जिनसे نوجوان پر ایک دیوان کی چھائی ہوئی ہے کہ وہ طرح طرح کی دھنے ٹونے اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں کاش اس کو دھن بنا دیں تو زندگی بھی سمجھ جائے اور آخرت آخرت کا بھی انشاءاللہ شاء اللہ ملے جس نے اور یہ بند بطور خاص اور بیداری پیدا ہو جانی چاہیے مجموعے کے اندر خاص طور سے تاکہ آنے والے علماء کرام اپنی بات آپ کے دلوں تک پہنچا سکے مؤثر طور پر آمین